ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نمازان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ رکا سے زیادہ نہ پڑا کرتے تھے آپ چار رکاتے پڑھتے مت پوچھو کہ وہ کتنی عمدہ اور کتنی طویل ہوتی تھی پھر چار رکاتے پڑھتے مت پوچھو کہ وہ کتنی عمدہ اور کتنی طویل ہوتی تھی یعنی انتہائی ٹھہراؤ اطمینان سے پڑھتے اور قرآن ازحد طویل ہوتی تھی پھر تین رکعت پڑھتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ وطروں سے پہلے سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا سننے ابو دبد حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتالیس